الباب الثامن عشر وثلاثمئة باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا سودا کرتے وقت قسم کھانے کی کراہت کا بیان اگرچہ وہ سچا ہی ہو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب متفق عليه حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قسم سودے کے زیادہ بکنے کا سبب ہے لیکن کمائی کی برکت مٹانے کا ذریعہ بھی ہے بخاري ومسلم وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق رواه مسلم حضرت ابو قطعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سودا کرتے وقت زیادہ قسم اٹھانے سے بچو اس لیے کہ اس سے سودا تو زیادہ بک جاتا ہے لیکن یہ طریقہ برکت کو مٹا دیتا ہے مسلم